تو آج ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے جی میرے خیال سے المزید فی متصر السانید سے پڑھنا ہے یہیں سے ہے نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم المزید فی متصر السانید تعریف لغتن المزید اسم مفعول من الزیادتی اور والمتصل زد المنقطع والاسانید جمع اسناد یہ تو انہوں نے لغت میں بتا دی کہ مزید جو ہے وہ اسم مفعول کا سیغہ ہے زیادہ کے لفظ سے اور متصل جو ہے وہ منقطع کی ضد ہو گئی اور اسانید جمع ہو گئی اسناد کی اصطلاحا زیادت راون فی اثنائی سندن ظاہر ہو الاتصال راوی کا زیادہ ہونا اس سند میں یعنی سند کے درمیان میں ایسی سند جس کا ظاہر اتصال ہو یعنی وہ سند جو ظاہر متصل ہو اس کے اندر ایک راوی کا اضافہ ہوا ہوا ہو اصل میں تو یہ المزید فی متصل الاسانید کے حکم میں آ جائے گی مثال ما روا ابن المبارکی قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن یزید حدثنی بسر بن عبید اللہ قال سمعت ابا ادریسا قال سمعت واثلت یقول سمعت ابا مرثد یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجلسوا على القبور ولا تسلوا الیہا یہ تو ساری روایت ہو گئی مثال اب اس مثال میں زیادتی کہاں پر ہے وہ آگے بیان کر دیتے ہیں الزیادت فی حضر مثالی فی موز آئین دو جگہوں پر اضافہ ہو رہا ہے الموز الاول فی لفظ سفیان لفظ سفیان جو ہے یہ اس کا اضافہ ہو رہا ہے پہلی مقام پر والموضع الثانی فی لفظ ابا ادریسا اور دوسرے مقام پر ابا ادریس کا جو لفظ ہے یہ اس میں اضافہ ہوا ہے اس مثال کے اندر اچھا سفیان کہاں پر آیا اور ابا ادریس کہاں پر آیا دیکھیے حدثنا دہ سفیانو ابتدائی جب ابن مبارک نے فرمایا تو اس کے بعد کا حد دتانہ سفیانو یہ ایک اضافہ ہے اور پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ کہا قال سمعت ابا ادریس یہ بھی اضافہ ہے ابا ادریس کا <clears throat> اچھا اب دونوں کی وضاحت وہ کر رہے ہیں زیادہ تو اما زیادہ تو سفیانہ فواہن تو یہ ایک اضافہ جو تھا یہ وہم ہے ممن ان لوگوں کا یا اس شخص کا دونا دونا ابن المبارک کی جو کہ ابن مبارک کے علاوہ کے ہیں لوگ من الثقات اس لیے کہ کیونکہ ابن مبارک سے یہ حدیث مروی ہوئی ہے نا ماروا ابن المبارک قال حدثنا تو یہ وہ لوگ جو ابن مبارک سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں روایت کرتے ہیں ابن مبارک کے طریق پر ان کے نزدیک یہ جو ہے یہ ایک اضافہ ہوا ہے یہ وہم ہوا ہے ان کو تو اس وہم کی وجہ سے انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا کیوں لی انا من الثقات اس لیے کہ ثقات میں سے ایک بہت بڑی تعداد الحدیث اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ سب کے سب عن ابن المبارکی عن عبد الرحمانی عن عبد الرحمن ابن یزید ابن مبارک سے براہ راست عبد الرحمان بن یزید کراتے ہیں وہ جبکہ وہ دوسرے جو ہیں وہ ابن مبارک کے بعد سفیان کو لے کے آتے ہیں سفیان سے پھر عبد الرحمان پر آتے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے وہ وہم ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جو ابن مبارک کو فالو کرتے ہیں ابن مبارک کو تو دونوں ہی کرتے ہیں لیکن وہ ابن مبارک کے بعد براہ راست عبد الرحمان کو لے کے آتے ہیں اور ایک ایک اور تعداد تو نہیں کچھ لوگ ہیں جو ابن مبارک کے بعد سفیان کو بھی لے کر آتے ہیں تو یہ فرق ہے ولم یذکرو سفیانہ اور یہ لوگ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں یہ سفیان کو ذکر ہی نہیں کرتے ومن ہوں اور پھر ان میں انہی میں سے بعض ایسے بھی ہیں من سر رہا فی ہی جو سراہت کرتے ہیں اس حدیث کے اندر اخبار کی یعنی اخبار سے کیا مراد کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک نے براہ راست یہ بات کہی کہ میں نے سنا عبد الرحمان بن یزید سے تو وہ سراحت بھی کرتے ہیں دوسرے رابی جو ہیں وہ سراحت کرتے ہیں کہ ان کی روایت کے اندر یہ خبر اخبار کی سراحت ہو رہی ہے کہ ابن مبارک جو ہیں وہ براہ راست آگے نقل کر رہے ہیں یا یہ حدیث لے رہے ہیں عبد الرحمان بن یزید سے اور سفیان سے نہیں لے رہے تو یہ سراحت بھی کر رہے ہیں اچھا دوسری جو زیادتی ہوئی ہے وہ اما زیادت ابا ادریس من ابن المبارک کی یہ جو ابا ادریس کی زیادتی ہے یہ وہم ہے ابن مبارک کی جانب سے کیوں مِنَ الثِّقَاتِ رَوَبُ الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابن یزید کہ ایک اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ثقات کی وہ روایت کرتی ہے اس حدیث کو عبد الرحمن بن یزید سے فلم یز کرو ابا ادریسا اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ ابا ادریس کو ذکر ہی نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ کہ جو ابن مبارک سے ہی لینے والے بہت سارے راوی ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ابن مبارک کو وہم ہوا ہے اس وجہ سے ابن مبارک نے ابا ادریس کا لفظ لکھا ہے شامل کیا ہے حالانکہ ابا ادریس سے ابن مبارک نے سند نہیں لی تو اس بات کو طے کر لینے کے بعد ایک بہت بڑی محدثین کی تعداد نے حدیث کو روایت کیا ہے ابن مبارک سے لیکن انہوں نے نہیں ابن مبارک سے نہیں معاف کیجیے گا ربو حدیث عن عبد الرحمان ابن یزید سے انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے براہ راست عبد الرحمان بن یزید سے لیا ہے ابن مبارک سے انہوں نے حدیث لی ہی نہیں ہے تو جب ابن مبارک سے لی نہیں ہے اور عبد الرحمان بن یزید کے آگے شاگرد دو ہو گئے ایک ابن مبارک ہو گئے ایک اور مودی سنگھ کی تعداد ہوگی ابن مبارک نے تو ابا عزیز کو ذکر کر دیا لیکن ایسے ہی عبد الرحمان بن یزید کے دیگر اور شاگردوں نے ابا عزیز کو ذکر نہیں کیا اور پھر انہی میں سے ومن ہم من ایسے بھی ہیں کہ سر بھی سماعی بسر من واسیل تھا کہ جنہوں نے بسر کی سما کو کی سراحت کی ہے واسلہ سے یعنی ابا ادریس بسر اور واسلہ کے درمیان جو ابا ادریس آ رہے تھے اس کو نکال کر سراہت وضاحت کر دی کہ نہیں بسر نے براہ راست واسلہ سے روایت نقل کی ہے ابا ادریس بیچ میں نہیں آتے تھے تو اس لیے یہ وہم ہوا ابن مبارک کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جی۔ شروع تو رد زیادہ زیادتی کو رد کرنے کی شروع کیا ہے اگر ایسا اضافہ آ رہا ہے جو کہ وہم کی بنیاد پر ہے تو پھر اس کی شرط شروع کیا ہے یش طرح رد وعدیہ وہمن شرط لگائی جاتی ہے زیادتی کو رد کرنے کے لیے اور اس کو وہم شمار کرنے کے لیے ممن زیادہ اس آدمی کے لیے جو اس کو اضافہ کرتا ہے شرطان دو وہما اور وہ یہ دو شرطیں ہیں ملم اتقنا ممن جو اضافہ نہیں کر رہا ہو وہ آدمی لم یزدہ جو اس حدیث کے اندر جو حدیث کے اندر اضافہ نہیں کرتا اتقنا وہ زیادہ متقن ہو ممن اس آدمی سے زیادہ جو اس میں اضافہ کر رہا ہے تو ایک شرط تو یہ ہے پھر پھر ہم کہیں گے کہ بھائی یہ حدیث جو ہے اس کے اندر زیادتی جو ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ جس نے زیادتی نہیں کی ہوئی وہ زیادہ متقن ہے دوسری شرط اہت تصریح ہو بس سیما فی موضع زیادہ کہ دوسری شرط یہ پائی جائے کہ زیادتی والی جگہ پر جہاں اضافہ ہو رہا ہے وہاں سماعت کی تصریح بھی ہو رہی ہو کہ اضافے کو نکال کر براہ راست جو دو راویوں کے درمیان سما ہے اس کی کوئی تصریح کر دے وضاحت بھی کر دے تو تو بھی جو ہے وہ اس زیادتی کو ہم رد کر دیں گے فائن اختلاء شرطان احد و منما بس اگر ان دو یہ دونوں کی دونوں شرطیں ہی نہ پائی جائیں یا ان میں سے کوئی ایک تو ترجیہ زیادہ تو پھر زیادتی والی روایت کو ترجیح دے دی جائے گی قبلت اور اس کو قبول کیا جائے گا وعد الاسناد الخالی من کے زیادتی منقطع اور شمار کیا جائے گا اس اسناد کو جو خالی ہے اس والی زیادتی سے منقطع ایسی دوسری روایت کو جس میں زیادتی نہیں ہے اس روایت کو منقطع مان لیا جائے گا لاکن انقطاع انقطاع لاکن انقطاع خفی لیکن اس کا جو انقطاع ہوگا وہ خفی ہوگا وہ الزی یوسم المرسل الخفی اور اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ مرسل خفی رکھا جاتا ہے ایسی انقطاع کا نام الاعتراضات ادعاء وقوع زیادہ زیادتی کے وقوع کے دعوے پر جو اعتراض وارد ہوتے ہیں وہ کیا ہیں یعترض اعلی ادعاء وقوع زیادتی بی اعتراضین ہما دو اعتراضات ہیں اور وہ یہ ہیں ان کان الاسناد ال زیادتی بی حرف عن فی موضع زیادتی فینبغی ان یجعل منقطعا کہ اگر وہ سند جو کہ خالی ہے زیادتی سے اضافے سے بحرف حرف عن کے لفظ کے ذریعے سے وہ زیادتی سے خالی ہے فی موضع زیادہ زیادتی کے مقام پر <clears throat> ان کان اسناد الخالی عن زیادتی بحرف عن اگر وہ اسناد جو خالی ہے زیادتی سے وہ سند آ رہی ہے یہ با جو ہے نا بحرفی عن اس کو جار مجرور اسناد سے کریں گے خالی سے نہیں کریں گے زیادتی سے نہیں کریں گے وہ اسناد وہ سند جو خالی آنی زیادہ ہے اس صنعت کے اندر اگر موقع زیادتی کے اوپر موضع زیادتی کے اوپر لفظ عن کے ساتھ وہ وہ, وہ روایت آ رہی ہے فیم بغی تو پھر چاہیے یہ کہ منقطع تو پھر اس روایت کو منقطع کر دیا جائے کہ مقام مقام زیادتی پر جہاں کوئی ایک راوی کا اور اضافہ ہونا تھا وہاں پر عن کے ساتھ اس کو اس راوی کو حذف کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہو گیا کہ یہ سند یہاں منقطع ہے بیچ میں ان دو راویوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی بھی اور آپ اضافہ کر کے ایک اور روایت سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں بیچ میں ایک راوی تھے اور اور ہم اس اس طریق پر اس کو متصل مانیں گے اور اگر بیچ میں ایک راوی کو حذف کر دیا جائے گا تو پھر پھر اس کو آپ منقطع مان لیں سیدھا سادہ پھر اس کو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آ, مزید پھر متصل آسانی تھے وہ ان کا فی بسما اور اگر تصریح ہو جاتی ہے اس روایت کے اندر سما کی کہ سما ہوا ہوا ہے تو پھر احتمیلا تمیلا تو پھر اس کا بھی تو استعمال ہو سکتا ہے یقون سمیاہ من رجل عن ہوں ثم سما سمیاہ من ہوں باشرتن تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ راوی نے سنا ہو من رجول ایک آدمی سے اس روایت کو اولان پہلے سما منہ پھر اسی راوی نے اس اصل راوی سے براہ راست بھی سن لیا ہو پہلے ایک من رجولن بیچ میں کسی واسطے سے پہلے سنا پھر وہ واسطہ ختم ہو گیا اور اس نے براہ راست سن لیا یہ دونوں اعتراض سمجھ میں آ گی جی ایجاد انزال کبھی ما علی ممکن ہے کہ اس اس کا کا اچھا دوبارہ جی دو اعتراض ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ ان کان الاسناد الخالی عن زیادتی بحرف عن فی موضع زیادتی فیم بغی ایلا منقطع اگر تو دیکھیں ہمارے پاس دو قسم کی سندیں ہیں ایک سند کے اندر ایک راوی نہیں ہے بیچ میں اور دوسری صنعت کے اندر جو ہے وہ اس راوی کا اضافہ ہے دو کے درمیان میں اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ سند جس کے اندر بیچ میں سے ایک راوی حذف ہوا ہوا ہے اور دوسری اسی روایت کے اندر ایک نئے راوی کا اضافہ آیا ہوا ہے تو جو حذف والی مقام ہے اس کو آپ حدیث منقطع کیوں نہیں کہہ دیتے کیونکہ ایک راوی آپ کے نزدیک حذف ہوا ہوا بیچ میں جب بیچ میں چین ٹوٹ گئی حذف ہو گیا ایک راوی تو پھر سیدھا سادہ اس کو منقطع کر دیں ایک اعتراض تو یہ ہو گیا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اچھا چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ راوی بیچ میں جو حذف ہوا ہوا تھا وہی اضافہ تھا وہ وہ روایت غلط ہو گئی اور یہ والی روایت جو ہے یہ صحیح ہوگی جس میں ایک راوی کا اضافہ ہے یا ان میں سے کوئی کسی ایک کو آپ وجوہ ترجیحات کی بنیاد پر ٹھیک مان لیتے ہیں لیکن کیا یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے شیخ سے سنی حدیث اور اس شیخ نے اپنے شیخ سے سنی یہ تو ایک پراپر وے ہو گیا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس راوی نے اپنے دادا شیخ سے پھر بعد میں بھی سن لی ہو پہلے اپنے والد شیخ سے سنی چھ مہینے کے بعد اس کو اتفاق ہوا اپنے دادا شیخ سے ملنے کا اور اس سے بھی اس نے سن لی تو گویا کہ اس کے پاس دو روایتیں ہو گئی ایک روایت جو ایک عام طریقے پر چلتی ہے کہ اپنا شیخ پھر شیخ کا شیخ پھر اس کا شیخ اور ایک روایت یہ ہو گئی کہ جس میں اس نے براہ راست اس کو موقع مل گیا اگلے چھ مہینے میں کہ وہ اپنے شیخ کے بھی شیخ سے مل لیا اور اس کی صنعت جو ہے وہ قریب کی ہو گئی تو اگر دو روایتیں ہمارے پاس آتی ہیں جس میں ایک روایت کے اندر براہ راست چین اور دوسری روایت کے اندر بیچ میں ایک راوی اسکپ تو دونوں ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امل اعتراض الاول فہو کما قال المعترض کہ پہلا سوال جو ہے اس کا وہ تو وہی ہے وہ تو ٹھیک ہے جو جیسا کہ موترز کہہ رہا ہے یعنی اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ اگر موترز کہتا ہے کہ اس کو منقطع بنا لو تو بن سکتی ہے ہم اس کو منقطع کے اندر شامل کر سکتے ہیں ومل اعتراض الثانی باقی رہ گیا دوسرا اعتراض فل احتمال المذکور فی ہی ممکن تو اس میں بھی یہ جو احتمال مذکور بیان کر رہے ہیں وہ ممکن ہے ٹھیک ہے آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے لاکن الکن بأنها اللہ لیکن علماء جو ہیں وہ حکم نہیں لگا دیتے زیادتی کا وہ جو ایک رابی بیچ میں اضافہ ہو رہا ہے اس اس کی زیادتی پر حکم نہیں لگاتے بے انہا کس بات کا کہ یہ اضافہ وہم ہے غلط ہے اللہ مگر مع کرین جب تک ان کو کوئی کرینہ نہ مل جائے ایسا کرینہ تدل ظال کا جو اس اضافے کو زیادہ کرنا ثابت کرے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ حقیقت میں اضافہ نہیں تھا اور یہ غلطی ہوئی ہے یہ وہم ہے پھر اس وقت ہی اس پر حکم لگاتے ہیں زیادتی کا ورنہ اس کو اس کو علماء جو ہے وہ زیادتی نہیں کہتے تو اگر تو واضح قرینہ ہے کہ ہاں بھائی یہ دونوں صورتیں ممکن ہوئی تھیں اس نے اپنے شیخ سے بھی ملاقات کی تھی اور پھر اس نے ایک اور مقام پر اپنے شیخ کے شیخ سے بھی براہ راست ملاقات کر کے جو ہے وہ حدیث کو لیا تھا پھر تو ہم اس پر اس کو زیادتی کہتے ہی نہیں ہے زیادتی شمار ہی اس وقت ہوتی ہے یا وہم شمار ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں یقین ہو جائے کرینہ پایا جا رہا ہو کہ نہیں یہ چیز یہاں پر ٹھیک نہیں ہے ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی یا اور کوئی بھی ایسا کرینہ پایا جاتا ہو اشر المصنفات کتاب و تمیز المزید کتاب و تمیز المزید فی متصر البغدادی المسترب یا المسترب تعریف لغتن ہوا اسم فاعل من الاضطراب اچھا جی اس میں فائل ہو گیا طرح مزدور سے وہ ہوا وہ فساد نظامی اور اس کے نظام کا فسادی تو لغت کی تعریف ہو گئی وہ اسلح من استراب الموج اور اس کی اصل جو ہے وہ استراب موج سے ہے موج کا مسترب ہونا یا خطرناک ہونا یا خراب ہونا ازا صورت حرکت جب اس کی حرکت میں بہت اضافہ ہو جائے وزر ابا ازو بازن اور موج کی بعض اپنے بعض کو مارنے لگ جائے یعنی ٹھاٹھے مارتی ایک دوسرے کے ساتھ خوب تلاتم ہو شرف تعریف ایہو الحدیث الذي یوروا علی اشکال متعارض متدافعات وہ حدیث جس کو روایت کیا جائے ایسی صورت میں کہ اس ایسی صورتوں پر اس کو روایت کیا جائے کہ جس کی وہ ساری صورتیں متعارضات آپس میں متعارض ہوں اور اچھا اصطلاحی تعریف رہ گئی ہے جی معروبی اعلی او جہن مختلف متصابیت فلقوا وہ روایت جس کو وہ, جس کو روایت کیا جائے ایسی مختلف صورتوں کے ساتھ ایسے مختلف طریقوں کے ساتھ جو کہ مختلف ہوں ہوں مختلف لیکن متصابی ہوں قوت میں آپس میں دو دو روایتیں آ گئیں تین روایتیں آ گئیں لیکن تینوں ہی مختلف ہیں وہ اس سے نہیں ملتی دوسری پہلی سے نہیں ملتی دو آ گئی یا تین آ گئیں لیکن وہ ایسی مختلف ہیں کہ متساوی ہیں قوت قوت میں دونوں متساوی ہیں دونوں کے جو راوی ہیں وہ بیک متقن بھی ہیں اور ان کی عدالت بھی ٹھیک ہے حافظہ بھی ٹھیک ہے ہر اعتبار سے سب ٹھیک ہیں لیکن آپس میں ان کا کلیش ہو رہا ہے تو یہ اس طرح ہی تعریف ہو جائے گی مسترد کی اچھا ائہور الحدیث اللہ یوروا اعلی اشکالین ایسی شکلوں پر ایسی صورتوں شکلوں کو صورتیں کہہ لیں اس اس ایسی صورتوں میں اس کی روایت کی جا رہی ہو کہ جو متعارضتن ہوں متدافعتن ہوں آپس میں متعارض ہوں اور ایک دوسرے کو دفع کرنے والی ہوں تدافوں سے دفع اس کا اردو والا نا ترجمہ کر لیجئے گا عربی میں دفاع یا دفاع کہتے ہیں ہٹانے کو تو مطلب وہ دونوں ایک دوسرے کو ہٹا رہی ہوں یعنی ایک دوسرے سے آپس میں ان کا میل نہ بیٹھتا ہو اچھا بے طور کے سن ابدن ان کے درمیان توفیق بھی ممکن نہ ہو و کر روایات متصاویت اور یہ ساری کی ساری روایات متصاوی ہوں فلقوا میں قوت میں ساری متصاوی ہوں من جمی الوجوہ تمام وجوہات کے ساتھ جتنی بھی وجوہ ترجیحات آتی ہیں ان تمام وجوہ میں یہ سب متصاوی ہوں قوت کے اندر بحیث لا يمكن ترجیح لائم على الاخرى بئی طور کے ناممکن ہو کسی ایک کو ترجیح دینا دوسری کے اوپر بے وجہ من وجوہ ترجیح ترجیح کی وجوہات میں سے کسی بھی صورت کے ساتھ اچھا جی شروع تو تحقق الاضطراب اضطراب کے تحقق کی شروع کیا ہوں گی یہ تبین من النظر فی تعریف المستربی شرحی ہی واضح ہو گئی مسترب کی تعریف میں غور و فکر کرنے سے اور اس کی تشریح کرنے سے ہمیں یہ بات واضح تو ہو گئی ہے ان لا يسمى الحديث مسترب کہ نہیں نام رکھا جا سکتا حدیث کا مسترب اللہ مگر اذا تحقق فيه شرطان جب تک کہ اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں وہما اور وہ یہ ہیں پہلی اختلاف و روایات الحدیث بحیث لا الجمع بینها کہ حدیث کی روایات کے اندر اختلاف پایا جائے بین طور کہ ان تمام روایات کو آپس میں جمع کرنا ممکن ہی نہ ہو ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی چیز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نہیں بالکل غلط ہے تو اب ان کو جمع کرنا بھی ممکن نہ رہا ہو یا تو ہم یوں کہہ دیں کہ اس مقام پر یہ چیز ٹھیک ہے اس مقام پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ غلط ہے یا اس موقع کے لیے ٹھیک تھی یہ بھی وجوہ ترجیحات بھی کوئی پائی نہ جا رہی ہو ناسخ منسوخ نہ ہو ہر اعتبار سے ان کے درمیان کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ ان کو جمع کیا جا سکے ایسی احادیث کو پھر ہم مسترب کہہ دیں گے کسی ایک کو اس میں سے اچھا دوسری صورت کہ روایات و فلقوا دوسری شرط کیا ہے کہ وہ ساری کے ساری روایات جو ہیں وہ برابر ہوں قوت کے اندر ترجیح روایت اعلی اخرى کہ ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینا جو ہے وہ ممکن نہ رہے اما اذا ترجحت احدر روایتی اخرا یا ترجحت بھی ٹھیک ہے ہاں اگر ایک روایات روایات میں سے ایک ایک روایت جو ہے وہ راجے ہو گئی عال الخرا پر دوسری کے اوپر او امکن الجمع بینہا بینا یا پھر ممکن ہو گیا جمع کرنا ان دونوں کو آپس میں بشکل مقبول مقبول صورت کے ساتھ کہ وہ قابل قبول صورت بن جائے تو صفت الاضطرابی تو پھر اس وقت کیا ہوگا اضطراب کی جو صفت ہے تزول و الحدیث تو پھر اس حدیث کے اوپر سے اضطراب کا نام جو ہے وہ ہم ہٹا دیں گے بنا معلوم پھر روایت راج ہاتھی اور ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے راج روایت کے اوپر فی حالت ترجیح حالت ترجیح کے اندر تو مسترب حدیث اس وقت ہی رہے گی جب تک کچھ پتہ نہیں چل رہا جیسے ہی کوئی ایک صورت ترجیح واضح ہو گئی تو پھر اب یہ والی حدیث قابل عمل ہو جائے گی اور وہ جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی یا اس کو ہم غیر مقبول کی کسی بھی قسم میں ڈال دیں گے اور اس والی کو لے لیں گے کیونکہ اس کے اندر قرینہ اور قیاس جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اب نام البجم روایات یا پھر ہم عمل کر لیں گے تمام کی تمام روایات پر فی حالت امکان بینہ ہوا کہ جس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ممکن ہے ان سب کی روایات کا آپس میں جمع کر کے ان سب پر عمل کرنا تو پھر ہم ایسا کر لیں گے اقسام یم قسم المسترب بحیث موقع الاضطرابی فی حدیث کے اندر پائے جانے والے اضطراب کے موقع کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جاتا ہے قسمین دو قسموں کے اوپر مسترب السندی و مسترب المتنی اچھا جی و الاضطراب فی السندی اکثر لیکن سند کے اندر جو اضطراب ہے اس کا واقع ہونا زیادہ ہوتا ہے مسترب السند ومثاله حدیث ابی بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اراک کا اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ بڑی عمر کو جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں شاب شیب و شیبن بوڑھا ہونا قال شیب تنی ہود ان وہ حضور ایسا نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے اور اس جیسی دوسری صورتوں نے جس میں قیامت کے تذکرے ہیں اور اچھا قال دار قطنی دار قطنی کہتے ہیں کہ ہزا مسترب یہ حدیث مسترب ہے فعن لم یور و اللہ من تریقی ابی اسحاق اس لیے کہ اس حدیث کو نہیں روایت کیا گیا مگر صرف مگر صرف جو ہے وہ ابو اسحاق کے طریقے پر ان کے ان کی روایت سے اس کو اس حدیث کو صرف نقل کیا گیا ہے وقت اختلف علیہ ہی اور ابو اسحاق کے اوپر اختلاف کیا گیا ہے فی ہی اس روایت میں اعلی نحوی عشرتی اوجہن تقریباً دس قسموں پر دس طریقوں سے اس روایت میں ابو اسحاق کے اوپر اختلاف ہے کس طرح سے اختلاف ہے فمین ہوں بعض ان میں سے جو ہیں یعنی ابو اسحاق کے شاگرد نیچے والے فمین ہوں من رواہ مرسلن بعض اس روایت کو مرسل بیان کرتے ہیں ومن ہوں من رواہ موصولن بعض اس کو موصولن بیان کرتے ہیں ومن ہوں من جا من مسند ابی بکر بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مسانی ابو بکر میں سے ابو بکر سے مسند روایت ہے یہ تو سعد کہتے کہتے ہیں ہیں بعض کہ نہیں یہ حضرت سعد رضی اللہ کی مسند روایت میں سے ومن ہوں من جاء من مسند عائشت وغیرہ ذالکہ تو اتنی ساری اس کے اندر متعدد روایات ہیں کہ اب کیسے ہم طے کر لیں کہ ہاں یہ جو ہے وہ یہ والی ٹھیک ہے یہ والی غلط ہے وہ روات سارے کے سارے روات جو ہیں وہ سرکا ہیں حضرت حضرت حضرت سعد عائشہ ابو بکر رضوان اللہ علی مجمعین لا يمكن ترجیح بعض ہی مالا بعض کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا بھی ممکن نہیں بل جم رح متاظر اور ان سب کو جمع کرنا بھی متاظر ہے <clears throat> یا تو مقام کا وقت کا اس کا فرق ہو طریق بھی ایک ہی ہے ابو اسحاق کی ہی روایت آ رہی ہے یا تو روایتوں میں فرق ہونا کہ آپ علیہ السلام نے نقل کی اور متعدد صحابہ سے پھر وہ منقول ہوئی لیکن کوئی کہتا ہے نہیں مرسل کوئی کہتا ہے موصول کوئی مسند ابھی بکر تو ایک ہی روایت ایک ہی صنعت کے ساتھ ایک ہی آخر میں آ کر تبدیل ہو رہی ہو تو ایسا ممکن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تو یہ سب کو جمع کرنا سب کو ہم ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ متاثر ہو رہی ہے اچھا دوسری صورت ہے مستلب المتن ومثاله ما رواه الترمذي عن شريك الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال ان في المال لحقا سوى الزكاة سوال کیا گیا آپ سے زکاة کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ان في المال لحقا مال کے اندر بلا شبہ حق ہے سوائے زکات کے ورواہ ابن ماجہ من هذا الوجه اور اسی طریقے پر یہی صورت ساری جو ہے ابن ماجہ نے روایت کی ہے بلفظ اس اس لفظ کے ساتھ کہ لئی سفل مالی حق سے و زکات مال کے اندر کوئی حق ہی نہیں ہے سوائے زکات کے وہاں کہہ رہے ہیں کہ مال کے اندر حق ہے البتہ ضرور حق ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ لئی سفل مالی حق مال کے اندر کوئی حق ہی نہیں ہے تو قال العراقی تو عراقی کہتے ہیں کہ فہذا اضطراب یہ ایسا اضطراب ہے لا یحتم لا یحتم لا يحتمل التعبیر کہ اس کے اندر کے اندر تحویل کا احتمال جو ہے وہ لا یحتم التعبیر اس کے اندر تعبیر کا احتمال نہیں ہو سکتا <clears throat> اچھا جی ممن یہ کہا استراب کون لوگ ہیں جن سے یہ استراب جو واقع ہو سکتا ہے قد یقاول استراب من راب واحد بین یروی الحدیث علی اوجہ مختلفۃ بعض اوقات ایک ہی راوی ہوتا ہے بہی طور کہ وہ ایک حدیث کو مختلف طریقوں سے روایت کرتا ہے اب راوی بھی ایک ہے تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے روایت ہو رہی ہے وقت من یروی کل منهم اعلی وج ہند کہ ایک بڑی جماعت ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے لوگ حدیث کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یو خالف و روایت الاخرین کے جو روایت دوسروں کے مخالف ہو رہی ہوتی ہے اب ہر راوی جب حدیث کو بیان کرتا ہے تو وہ دوسرے سے مخالف بن جاتی ہے تو یہ اس طرح کی اس طرح سے بھی اضطراب پایا جاتا ہے یعنی دوسری قسم جو ہے وہ متن کا اضطراب ہوگا پہلی صورت جو ہے وہ متن اور صنعت دونوں میں پائی جا سکتی ہے لیکن جو دوسری قسم ہے اس کے اندر متن کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہوگا جی یہ اضطراب ممکن ہو جاتا ہے اب کیسے ہوتا ہے یہ آپ آگے بھی پڑھیں گے پیچھے بھی کچھ پڑھا آپ لوگوں نے اس طرح آپ کہہ لیں غلطی ہو گئی وہ کہہ لیں اس میں سو بھی آ سکتا ہے اس میں متعدد وجوہات ہوتی ہیں اسی لیے تو پھر اس حدیث کو ہم احکام کے حصول کے لیے نہیں اس حدیث کو لیتے جو حدیث مسترب ہوگی اس سے کوئی بھی شریعت کا حکم نہیں صادر ہوگا جو ہمارے اور خاص طور پر خاص طور پر جو جو جو عقائد ہیں وہ تو صرف قرآن پاک کی نصوص سے ثابت ہوتے ہیں اور یا پھر سنت احادیث متواترہ سے ثابت ہوتے ہیں اور متواترہ آپ نے پڑھ لی کہ مشہور بھی نہیں غریب بھی نہیں بلکہ متواتر جس کو روایت کرنے والے کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو تو اس لیے جو تو ہماری بنیادیں ہیں اسی لیے آپ دیکھیں نا چاروں آئمہ ہوں یا کوئی بھی ہو کسی کو بھی عقائد میں اختلاف نہیں ہوگا یعنی بنیادی عقائد کے اندر اور نہ ہی نماز میں روزے میں حج میں زکوٰۃ میں ان کی فرضیت میں طریقہ کار کے اندر آگے جا کر تو اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر جو بڑے بڑے احکامات ہیں ربا کے حرام ہونے پر اور شرب خمر پر ان سب بڑے بڑے احکامات کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہو پایا جائے گا وجہ کیا ہے کیونکہ وہ نصوص سے ثابت ہیں وہ نصوص جو کہ یا تو براہ راست قرآن کی ہیں اور یا پھر حدیث متواترات ہیں اب وہ یہ سب آپ نے اصول شاشی میں بھی پڑھی ہوں گی اور آگے بھی اگر آپ نور الانوار پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد کیٹیگریز آتی ہیں کہ جس کے اندر حدیث مشہور سے روایت جب لی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے اسی لیے کوئی چیز فرض بن جاتی ہے کوئی چیز واجب بن جاتی ہے کوئی چیز سنت موقع بن جاتی ہے کوئی صرف سنت کوئی پھر نفل کوئی جو ہے وہ مستحب کے اندر کوئی مباح کے اندر اور پھر اس کے بعد مکرو سے ہوتے ہوتے پھر حرام تک بات چلی جاتی ہے وہ یہی درجات ہوتے ہیں جب حدیث کو ہم پرکھتے ہیں ان ان کیٹیگریز میں تو جو حدیث جتنے قوت کی ہوتی ہے اتنی ہی طاقتور حکم اس سے جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور جب حدیث کے اندر وہ بذات خود حدیث نہیں وہ ہوتی لیکن اس کے اندر احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں دو راوی ہیں صرف اس حدیث کے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو تو اس کو ہم پھر واجب کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں تو اس طرح سے مختلف طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ کیوں ہو جاتی ہے اس میں انٹینشنلی بھی اور ان انٹینشنلی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بسا اوقات راوی جو ہے وہ خود ہی تبدیلی کر دیتا ہے اور اس کو ہم نے پھر بیان بھی کیا تھا کہ یہ پھر بالکل غلط ہوتی ہے بعض لوگ جو ہے وہ فضیلت بیان کرنے کے لیے لوگوں کو عمل پر ابھارنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے پھر یہ پورا حدیث کے راویوں کی جانچ پڑتال اور پرکھ کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں <clears throat> المصحف سبب ذوق وسترف پڑھ لیا ہم نے نہیں یہ نہیں پڑھا اچھا جی جی مصرف کا حکم یہی ہے کہ اس کو ہم جب تک یہ ترجیح نہیں پائی جائے گی کوئی بھی بجائے ترجیح پائی جائے اور اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ اس دو میں سے یہ والی زیادہ معتبر ہے یا صحیح ہے اس وقت تک ان میں سے کسی کو بھی نہیں لیا جائے گا